ہشام نے نے قطادہ سے انہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خان کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار اکتالیس